اسے غیر مطبوع تازہ کلام سنائیں گے حضرت والا سے نے حضرت مولانا فضل رحمان صاحب زنی برادا آزادی رحم اللہ تعالیٰ کا خطہ سنا کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں واردات دل لکھا کرتے ہیں ایک بلبل ہے ہماری رازداں ہر کسی سے کب کھولا کرتے ہیں ہم ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں مقصود شاعری نہیں ہے بلکہ مقصود نیک مجلس میں تو آپ حضرات کی صحبت خاص کر حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب گانا ان کی صحبت اچھی صحبت کی نیت کریں اور اپنی اصلاح کی نیت کریں حضرت والا نے فرمایا دیکھیے اللہ والے اپنے دامن کو کس طرح بچاتے ہیں فرمایا جب نیک صحبت نیک مجلسوں میں جاؤ علم میں اضافے کی نیت مت کرو بلکہ صحبت اچھی صحبت کی نیت کرو علم میں اضافہ تو ہوگا علم میں اضافے کے لیے جاؤ گے اور وہی بات ہو گئی پھر کہو گے کہ دیکھو پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی اور اب بھی یہی بات ہوئی دل چھوٹا ہوگا ہو سکتا ہے وہی بات ہو میں نے جگہ کیا ہے تکرار سے بیزاری کیا سیری نہیں ہوتی تکرار سے بیزاری کیا سیری نہیں ہوتی دیتی ہے نیا لطف مقرر تیری باتیں دیتی ہے نیا لطف مقرر تیری باتیں اللہ والوں کی وہی بات دوبارہ کہی جائے وہ بھی اچھی لگتی ہے قرآن کریم کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسلوب مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا فرمایا کہ اگر سارے قرآن کے مقررات کو نکال دیا جائے تو ایک سے رہ جائے مقررات اتنے ہیں ایک ہی بات بار بار بار بار فرما یہ محبت الہیہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے بندوں سے بار بار انہیں احکامات کا تکرار فرما رہے ہیں توارد فرما رہے ہیں اس لیے اللہ والوں کی وہی بات ہو تو اس کو بھی شوق سے سننا چاہیے اور ایک یہ فرمایا دوسرے فرمایا کہ مجلس میں ہر آدمی دوسرے کو دوسرے کو نیک سمجھے نیک سوچنے بیٹھا ہر آدمی دوسرے آدمی کو نیک سمجھے پھر فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو نیک سمجھوں فرمایا کہ ارشاد فرمایا دیکھ لیجیے ضروری ہے ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو نیک سمجھوں اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ مجھے نیک سمجھیں اور ہاں، اگلا جملہ تو ہونا چاہیے آپ مجھے نیک سمجھیں لیکن حضرت نے فرمایا میں آپ لوگوں کو نیک سمجھوں آپ دوسرے لوگوں کو نیک سمجھے اپنے آپ کو درمیان سے بچا کے حالانکہ جملہ تو یہی بننا تھا میں آپ لوگوں کو نیک سمجھوں آپ مجھے نیک سمجھیں لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مضامین دیتا ہے مضامین عالیہ اور اس لیے اللہ والوں کی مجلس کو غنیمت جاننا چاہیے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے اب دیکھیے کئی لوگ جب بیٹھے ہوں دنیا کے چکر میں مقصود دنیا ہو اس مجلس سے اٹھے ہوں جس میں دین کی بات نہ ہوئی ہو ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہوں اب جہاں مقصود ہی دین کا حصول ہے شعر و شاعری مقصود نہیں ہے انشاءاللہ جو یہاں سے اٹھے گا وہ کچھ لے کے اٹھے گا انشاءاللہ اللہ والوں کی اللہ والوں کی باتوں میں تو تاثیر ہوتی ہے شعروں میں تو تاثیر ہوتی ہے لیکن اللہ والوں کی اداؤں میں بھی تاثیر ہوتی ہے اداؤں میں بھی ان کی ادا کو بھی اختیار کرنا چاہیے اس کے باوجود وہ جہنم کی آزاد سے پناہ مانگتے ہیں اس کے باوجود وہ جہنم کے آزاد سے پناہ مانگتے ہیں حالانکہ راتیں ان کی عبادات میں گزرتی ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں افسوس کی بات کہ اللہ ہونا اللہ تعالیٰ ادائیں بیان کر رہے ہیں میرے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی ساری آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے سینا تان کر دوسروں کو حقیق سمجھ کر نہیں ان ان کے کے ساری ساری سے سے چلتے چلتے ہیں ہیں تو اپنے بندوں کی ادائیں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب نے جو قرآن شریف پڑھا قرآن شریف جب اچھی آواز میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب اچھی آواز میں پڑھا جائے تو دل میں میں ایسا ایسا ایسا لگتا لگتا ہے ہے آج آج ہی ہی پایا مزہ قرآن قرآن جیسے نازل ہوا تا ایسی تازگی محسوس ہوتی ہے جب اچھی آواز میں قرآن کوئی پڑھے ہم نے قرآن پڑھنے پہ ہی محنت نہیں کی بتائیے گٹ پٹ گٹ اتنا کچھ سیکھ لیا انگلش کی پروناؤنسیشن صحیح ہونی چاہیے لیکن لیکن قرآن کریم کی تجوید پر ہم نے غور نہیں کیا کہ الحمدللہ کیسے نکالنا رہے ہیں رب العالمی دادی اما نانی اما نے پڑھا دیا ویسا ہی پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو فرق نظر آئے گا دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو اور و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو کیف و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو دیکھیے مولانا یہ پڑھا اگر آدمی واقعی تھوڑا سا حضرت والا نے ایک فرمایا تو اصل میں آہ کھینچتے ہوئے میں موجود تھا فرمایا فرمایا کہ اگر تم لوگ کچھ عربی پڑھ لیتے کچھ عربی پڑھ لیتے تو ہمارے مضامین کی قدر کرتے اسی وقت بندے کو یہ کسک لگ گئی کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا لہٰذا جب یہ چیزیں سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے تھے مولانا بتائی تو اس پڑھنے ایک تو آدمی اچھی آواز میں سن رہا ہے پھر مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے نور نالا نور لیکن دیکھیے میں نے عرض کیا اپنے احباب سے قرآن صحیح پڑھنے کے ذہن میں کہ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ہر آدمی پر واجب ہے لیکن سمجھنا ہر آدمی پر واجب نہیں ہے جتنا اختیار میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ضروری کرتے ہیں فرض کرتے ہیں ہر آدمی کو سمجھنا ضروری ہوتا تو ہر آدمی مدرسے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے لیکن حد الامکان اگر چند دن مولانا کے پاس بیٹھے علماء کے پاس بیٹھے بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا تقوا کی برکت سے انسان کے جو ہے علوم میں اضافہ ہوتا ہے بندے نے شعر سنایا بھی جی، دوبارہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو اور و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو بڑے جلسے میں ایک ناب نے یہ پڑھا کہا کہ جلسے میں ذرا دیر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بوریت کے شکار ہوئے تھے کہا جب اس نے یہ پڑھا تو سارا مجمع جاگ گیا اشار کے اس نے پڑھا بھی اچھی طرز میں میرے پاس تو طرز نہیں ہے یہی ہے میرے پاس جو ہمارے بھائی طاہر صاحب کے پاس طرز ہے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ ایک بلبل ہے اور ایک باغ ہے ایک بلبل ہے اور ایک باغ ہے اسی لیے بھائی جان کے پڑھانے کے بعد حضرت والا پھر مجھے کھڑا کر چلو اب یہ اینٹی بایوٹک استعمال کرے اچھی آواز کا اینٹی بایوٹک لیکن بعضوں کا تحت لفظ بھی ایسا ہوتا ہے تحت لفظ بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے استاد پڑھتے تھے کہ ہر خطرے سے باہر ٹھہرے ہر خطرے سے باہر ٹھہرے شخص جو گھر کے اندر ٹھہرے ہر خطرے سے باہر ٹھہرے شخص جو گھر سے گھر کے اندر ٹھہرے اور تاج کا ٹیکا ہم کیا جانے ہم تو کنکڑ پتھر ٹھہرے تاج کا ٹیکا ہم کیا جانے ہم تو کنکڑ پتھر ٹھہرے اور دفتر دفتر دھوم مچی ہے دفتر دفتر دھوم مچی ہے آخر اعلیٰ افسر ٹھہرے دفتر دفتر دھوم مچی ہے آخر اعلیٰ افسر ٹھہرے دفتر دفتر دھوم مچی ہے آخر اعلیٰ افسر ٹھہرے اور اور مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب سچے جملے نشتر ٹھہرے مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب سچے جملے نشتر ٹھہرے مجھ کو سن کر چیخ اٹھے سب سچے جملے نشتر ٹھہرے تو اگر شیر میں وزن ہے تو تحت اللفظ میں بھی وہ واہ نکل نکالنے پہ مجبور کر دے گا اور وزن نہیں ہے تو ایک شاعر نے کہا کہ ایک شاعر نے کہا کہ بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں قافیہ بنانا ایک بات کہنے کے لیے کافیا بنانا بغیر سوئی کے تھوڑا سا آگے ہو جائے تاکہ آنے جانے والوں قلل نہ ہو اور دھیان توجہ رکھیے تھوڑا چلو کھا لیا نا ذرا غور سے سنو ماشاء اللہ سب آگے بدگمانی کر رہے تھے ہم کئی لوگ وہیں سے رکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ہی ہو گئے پہلے سے زیادہ کیا کہہ رہے تھے جزاک اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں بغیر سوئی کے کرتا سرپ نہیں سکتا اور بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا میرا خیال ہے شیروں میں رنگ پیدا کر یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا میرا خیال ہے شیروں میں رنگ پیدا کر یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا یہ پینٹوا یعنی کہ اب گلے کا سوز اپنی جگہ ہے بازوں میں جیسے جگر مراد آبادی ہیں اور ایسے مولانا محمد احمد صاحب گزرے ہیں ہمارے بھائی طاہر صاحب ان کے اشعار بھی ماشاء اللہ بھاری وزنی اور آواز بھی اچھی بازوں میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت سے بس صرف اپنے گلے سے کام چلاتے ہیں جیسا ہندوستان کی شاعری میں آج کل ہو رہا ہے جس کا اچھا گلا ہے وہ پاپولر ہو گیا پاپولر میرٹی نہیں پاپولر یعنی مشہور ہو گیا پاپولر میرٹی بھی ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے شیر پر اس نے زمین تنظیم کی کہتا ہے کہ محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نا دوستو محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نا دوستو کیا کیا جتن ہم نے کیے اس کے پیار میں کیا کیا جتن نہ ہم نے کیے اس کے پیار میں مرغے چرا کے لائے تھے جو چار پاپولر دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار مرغے چرا کے لائے تھے چرا کے لائے تھے جو مہمانی کے لیے مرغے چرا کے لائے تھے جو چار پاپولر دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ تھوڑی چٹنی درمیان میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ انشرا رہے حضرت والا کا طریقہ یہی حضرت والا میں ہنسا ہنسا کے پھنساتا ہوں خالی براقبہ موت اگر سنایا جائے تو سب یہیں جو ہے سو جائیں گے اور اعتدال تو بندے کے کچھ ہم کے اشعار چند دیکھیے گا عرض کیا کہ ایک سانس کو ایک سانس کو بھی ہو نہ معطل تیری سنا تو معطل تعطل سے ہے تعطیل یعنی چھٹی نہ ملی ایک سانس کو بھی ہو نہ معطل تیری سنا کرتا رہوں خدایا مسلسل تیری سنا ایک سانس کو بھی ہو نہ معطل تیری ثنا کرتا رہوں خدایا مسلسل تیری ثنا اور محدود جب نہیں ہے تیری ذات با صفات محدود جب نہیں ہے تیری ذات با صفات کس طرح ہو سکے گی مکمل تیری سنا کس طرح ہو سکے گی مکمل تیری سنا اور توصیف کل بھی تیری بنی بائی سے نجات توصیف کل بھی تیری بنی بائی سے نجات سب مسئلوں کا آج بھی ہے حل تیری سنا سب مسئلوں کا آج بھی ہے حل تیری سنا سب مسئلوں کا آج بھی ہے حل تیری سنا اور اظہر تیرا جمال ہے جلا جلالہ اظہر تیرا جمال ہے اظہر تیرا جلال ہے جلا جلالہ احسن تیرا جمال ہے اجمل تیری سنا احسن تیرا جمال ہے اجمل تیری سنا اجمل مجمل جمیل خوبصورت اور تصدیق تیری کرتی ہے کل کائنات جب تسبیح یسبح له یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدی ہر چیز ہر چیز الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحهم مگر تم لوگ سمجھتے نہیں ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تسبیح تیری کرتی ہے کل کائنات جب لکھوں میں کس طرح سے مفصل تیری سنا لکھوں میں کس طرح سے مفصل تیری سنا اور اور سوچوں تو تیری حمد کا کرنا محال ہو سوچوں تو تیری حمد کا کرنا محال ہو اور کرنے پہ جب میں آؤں تو اسہل تیری سنا سبحان اللہ حمد ہی سبحان اللہ العظیم کلمتان حبی بتائیے کتنے آسان زبان پر سہل اور آسان سوچوں تو تیری حمد کا کرنا محال ہو اور کرنے پہ اس لیے ثانی فرماتے کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے کرنے کے بعد یہ نام پتا چلے گا ہم پہلے ہی سوچتے ہیں بس کیا ملے گا کیسے ہوگا پہلے کر کے تو دیکھو حضرت محمد ثانی فرماتے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحم اللہ تعالی حدیث شریف پڑھا رہے تھے اور حبیض شریف یہ آگے جس کا مصوم ہے کہ جو ایسی نماز پڑھے دو رکعت دو رکعت ایسی نماز پڑھے کہ جس میں حدیث نق بالکل نہ ہو تخیلات پکائے نہیں آ جانے آ جائے فوراً جھٹک جائے تھانوی نے تقسیم میں یہ بات لکھی حدیث شریف یہ کہ حدیث نق نہ ہو اس میں یعنی خیالات یہ سب ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کے دو رکعت سے تمام سرائر گناہوں کو معاف فرما دیں طالب علم نے فوراً ایسا اعتراض کر دیا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیال ہی نہ آئے حضرت جی نے فرمایا حضرت مولانا صاحب جی رحم اللہ تعالیٰ نے کبھی کوشش بھی کی ہے یا ایسے ہی ہانک لگا دی حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کبھی کوشش بھی کی ہے یا ایسے ہی ہانک لگا دی کر کے تو دیکھو کبھی اسی طرح ہم نے کرنے کی کوشش نہیں کی دین پر چلنے کی اگر ہم کوشش کرتے تو آسان ہی نہیں مزیدار بھی ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہے مندنا ناچی نے جگہ کیا کہ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا مزیدار ہو جائے گا جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا یہ خواہشات کا فدا کرنا کیا چیز ہے جان دینا مزیدار ہو جائے گا حضرت نے شیر لکھا ہے ایک جگہ کہ زندہ کنی آتا ہے تو ورب کشی ہے تو زندہ کنی آتا ہے تو کشی فد تو دل شدہ مبتلا تو دل شدہ مبتلا تو ہر چکنی رضا ہے تو سبحان اللہ مزہ آ گیا مجھے تو پڑھ کے کے ملفوظات پڑھے تو ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے فرماتے کہ کہ اگر آپ آپ زندہ رکھیں تو یہ کی عطا ہے زندہ کیوں نہیں آتا ہے تو آپ جان مانگے تو جان فدا ہے آپ زندہ رکھیں تو آپ کی عطا ہے آپ جان مانگے تو آپ پر فدا ہے کیونکہ آپ ہی کی ہوئی ہے آپ جان مانگے تو آپ پر فدا ہے دل شدہ مبتلا ہے تو دل تو آپ پر فدا کر چکے ہیں ہم اب ہر چیز آپ کی رضا بس آپ کی رضا مقصود ہے آپ جو کہیں ہم حاضر آج دیکھیے مرنے سرنے مرنے والی لاشوں کے چکر میں لوگ کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے فلک سے ستارے توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اس نے کہا کہ ہم تمہارا ہم تمہارے لیے تاڑا توڑ کے لائیں گا ہم تمہارے لیے تاڑا توڑ کے لائیں گا فیروز بھائی ہمارے کہتے ہیں اس نے کہا کہ اپنا ناڑا تو صحیح کر لو تاڑا بعد میں لانا تو یہ اس محبت میں تو تارے توڑے جا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جیسے میں نے کوئی چیز اختیار سے باہر نہیں ہے ہر چیز اختیار میں ہر چیز اختیار میں ہمارے فائدے کی ہے اور کئی جائیے کہاں بیٹھے جگہ ہے ماشاء اللہ کوئی چیز کوئی چیز اختیار سے باہر نہیں تو سوچوں تو تیری حمد کا کرنا محال ہو اور کرنے کو کرنے پہ جب میں آؤں تو اصحل تیری سنا جب سوچے آدمی کیسے جائے مسجد کیا کرے کرنے پر آئے تو تحجد پڑھنا آسان ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان بیٹھے بٹلائے اٹھا کرتے ہیں یہ ہے اللہ کی محبت آ تو جائے پھر یہ کام مشکل نہیں مزیدار ہو جائیں گے جو ابھی مشکل نظر آ رہے ہیں اتا پہ عطا پہ جب نظر ہوتی ہے جب جزا پہ نظر ہوتی ہے ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیے جزا پہ اگر نظر ہوگی اب آدمی کہے کہ یہ فلیٹ مل جائے گا تمہیں لیکن تمہیں جو ہے پانچ سال تک ہمارا غلام رہنا پڑے گا ایسی نوکری کرنی پڑے گی آسان ہے پانچ سال گزارنا ایک کروڑ کا فلیٹ اگر مل جائے پانچ سال تو کیا مشکل ہے بھائی یہ اندازہ لگایا ہمیں ایک بات کہہ رہا ہوں تو پانچ سال کیا چیز ہے اس کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت بھوپالی صاحب کے ملفوظات علی میں رضی رحم اللہ تعالیٰ نقل کی ہیں نقش بندی سلسلے کے بزرگ انہوں نے فرمایا کہ تم سے کوئی کہے کہ بھائی یہ پتھر جو ہے کسی سے کوئی کہے یہ پتھر ہے اس کو لے جا کے فلاں پہاڑ پہ رکھ دو پہاڑ بھی دور ہو نظر آ رہا دھوپ ہے جون جولائی کا مہینہ ہے مئی کا مہینہ ہے اکبر کہتے ہیں اکبر کہتے ہیں کہ پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن میں پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن میں پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون پڑھ کر دم کر دے صرف پڑ جائیں ابھی آولے اکبر کے بدن میں پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون اور جب آگرہ گئے تو کہا کہ آگرے کے لوگ ہیں سب آگرے آگرے کے لوگ ہیں سب آگرے بھاگ رہے اکبر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان دی تھی اور کہا خان ہے کافر یہ گرجا گرجا الہی خان ہے یہ گرجا یہ گرجا گھر یہ گرجا گھر یہ گرجا جی گرجا استعمال کیا گرجا یعنی اس کو امر بنا دیا یہ گرجا گھر یہ گرجا گھر یہ گرجا تو اگر کوئی کہے کہ یہ پتھر وہاں رکھ کے آؤ تو وہ کہے گا بھائی کیا میرا دماغ خراب ہے گرمی ہے اتنی نہیں کہ دماغ خراب ہو جائے اچھا ٹھیک ہے تم نہیں رکھ رہے تو میں اگر تم لے جاتے میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ دیتا اس زمانے کا ایک لاکھ روپیہ اب کوئی کہے کروڑ روپیہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نکال نہیں اب میں لے جاؤں گا ایک ایک یا ایک کروڑ روپیہ تو ابھی چلو کچھ بھی ہو جائے رات ہو جائے دوسرا دن ہو جائے ایک محنت سے اتنا کچھ مل جائے تو جزا پہ جب نظر ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے ہماری نظر جزا سے ہٹ گئی ہم نے سمجھا یہ تخیلاتی ہے نہیں نہیں مالا مالا مالا راحت نہیں دیکھا جسی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ایسی چیز اللہ تعالیٰ دینے والے ایسی چیزیں ہم نے صالحین نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں مالا آئین ولا ادن سمیات نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا والا خطرا اور نہ کسی دل پر اس کا تصور بھی گزرا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں دنیا سے مر کے جب تم جنت اقبا کی طرف جانا والا دامر کا تم لالیہ کا شعر ہے ہمارے شیخ و مرشد عارف دلہ حضرت مولانا کے بھی حضرت والا شیخ ہیں عارف دلہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تمہیں غروں کا عشق ہے نا تو ہم بتاتے کہ دنیا سے مر کے جب تم اقبا کی طرف جانا اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا وہاں حوروں سے لپٹ جانا یہاں نظر بچا لو یہاں سرنڈے مرنے والی سے نظر بچا لو وہاں ایسی ہورے ملیں گی جن کو برش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں دو دن برش نہ کرے تو وہ قریب نہ لے جا سکے اگر منہ نہ دھوئے صبح تو دیکھنے کے قابل نہ ہو رات کو کچھ اور صبح کچھ رات کو تو میک اپ شیک اپ کر کے تیار کرتے ہیں نا دس ہزار روپے کا بل آج سے پانچ سال پہلے ہمارے دوست کی شادی ہوئی تو اس کے جو ہے اس کو کہا کہ دس ہزار کا بل میرے پاس آیا کہ دلہن سجانے کا دس ہزار کا بل صبح وہی چیز تھی جو دیکھنے سے پہچانی نہیں جا رہی یہ حالت ہے اس پر یہ حالت ہے ہماری تو اصلی والی اصلی والی اگر جب ملے گی ہمیں تو پھر کیا آدمی دیکھتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ خور نام اس کا ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے آدمی دیکھتا رہے گا کیا چیز ہے یہ کیا چیز تو سوچوں تو تیری حمد کا کرنا محال ہو کرنے پہ جب میں آؤں تو اصل تیری سنا اور آؤں آؤں گا تیرے پاس لیے ہم و ناد آؤں گا تیرے پاس لیے ہم دو نات اور جاؤں گا کرتا جانے میں مختل تیری سنا جاؤں گا کرتا جانب مقتل تیری سنا اور اور قرآن میں ہے سب سب اللہ جا بجا قرآن میں مدلل تیری سنا قرآن میں ہے سب للہ اللہ جا بجا قرآن پاک خود ہے مدلل تیری ثنا قرآن پاک خود ہے مدلل تیری سنا اور دیدہ سیدھا وروں کو یاد دلاتی ہے دشت میں سیدھا وروں کو آنکھ والوں کو آنکھ والوں کو ہماری آنکھ اصل میں ہماری آنکھ تو بس غیر محروم پر اٹھتی ہے نا اللہ والوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتی الباف جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اونٹ کو دیکھو افلا فلاف خلقت آج کا نوجوان کہے گا اونٹ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے بتائیے اونٹ کو دیکھو کوہان دیکھو کیسا بنایا پھر وہ چلتا کیسے ہے اور جو ہے صحرا میں چلتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت ہم نے آسمان کو کتنا بلند کیا تو قرآن پاک خود ہے مدلل تیری سنا اور دیدہ وروں کو میں اس سے کر رہا تھا شہزاد والا نے فرمایا کہ حسن پرست اللہ والے بھی ہوتے ہیں اچھی چیزوں کو جیسے حضرت مولانا نظر جانے جانا کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن سے بچپن سے کسی غبت شکل آدمی کی گود میں نہیں جاتے تھے رونے لگتے تھے جیسے آج داڑھی والوں کو دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے ذرا سا اور اس طرح قاری صاحب نے کہا قاری صاحب کے پاس جو آئے ہوئے تھے وہ تو مسٹر کے پاس آئے ہوئے تھے قاری صاحب پڑھا رہے تھے بچہ جیسی آیا ان کو دیکھ کے رونے لگا تو مسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے مولانا اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے بچے رونے لگتے ہیں دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بچے بچہ ڈرا نہیں ہے آج پہلی دفعہ بچے نے ابا دیکھا ہے ورنہ پہلے دونوں طرف اما ہی دیکھتا تھا دونوں جدھر بھی اما ادھر بھی اما ابا کا روب ہوتا ہے لہذا لہذا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے حضرت والا کا پیغام ساری دنیا میں گونج رہا ہے اور اللہ کا شکر تبدیلی آ رہی ہے تینوں طرف سے بہت سے لوگ رکھتے بھی ہیں تین بٹا چار گال فارغ البال یہاں تک چلے آ رہے ہیں کوئی چھوٹی کرا رہا ہے کوئی کالی کرا رہا ہے کوئی پیچھے موڑ رہا ہے یہ سنت کا جھنڈا ہے اس کو لہرانا چاہیے سنت کے جھنڈے کو لہرانا چاہیے دور سے نظر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اسی طرح شاعر اسلام کو زندہ کرنا چاہیے سر کو ڈھکنا پائچے کا ٹکنے سے اوپر رکھنا یہ سب سنت اور شریعت کا طریقہ ہے حضرت مفتی تقوی عثمانی صاحب نے یہ بات فقی, فقی مقالات میں لکھی ہے کہ سر کا کھلا رکھنا نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے خود کچھ کا طریقہ ہے لہذا سر کا ڈھکنا پائچے کا اوپر رکھنا کتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دو میں جلے گا اب ہم جاتے ہیں مسجد میں موڑ لیا یا اوپر سے کھوس لیا پینٹ ہے تو موڑ لیا اور شلوار ہے تو کھوس لیا دیکھیے شادی ہال میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں بری لگتی ہے مسجد میں ایسا کرتے اتنا ہی سائز سلوائیں جتنا اوپر پہنچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اب تو لمبے ہو گئے کتنے لمبے ہو گئے عالم چلنا بننا ہے اب بس اب شلوار اوپر ہی سلوائیں تاکہ نیچے جائے ہی نہیں آج کل کے نوجوانوں کی پینٹیں اوپر سے بھی نیچے اور نیچے سے بھی نیچے ایڑی سے بھی نیچے چلی جا رہی ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پینٹ والوں کی نماز ہو جاتی ہے کیا پینٹ والوں کی ہو جاتی ہوگی لیکن جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی اچھا اچھا, اچھا، شرم آ گئی کو خوب دھیان سکتا ہے Thank you. یہ کیا ہے غیروں کو دیکھ کے دیکھیے غیروں کی چال ہم چل رہے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گئے جب ہنس کوے کی چال چلے گا مسلمان تو ہنس ہے کافر کوا ہے اور مسلمان جب کافر کی چال چلے گا تو کہاں جائے گا کہ دیدا وروں کو ہاں میں یار کر رہا تھا کہ حسن طرف اللہ والے بھی ہوتے تو اچھی چیزوں کو دیکھتے اللہ والوں کو دیکھتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں روز اثر کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اونٹ کو دیکھتے ہیں ہرن فرمایا ایک ہندوستان کے ایک گاؤں میں ہرن کا بچہ پیدا ہوا اور بہت خوبصورت تھا وہ تو وہاں سے ان کو کسی نے تار بھیجا یا خط بھیجا کہ حضرت یہاں ایک ہرن کا بچہ ہے ایسا پیارا ہے کہ آپ وہاں سے انہوں نے سفر کیا اس کے لیے دوسرے شہر گئے پیدل سفر اس زمانے بڑی مشکل سفر اور جا کر دیکھ کر اس کو گلے لگایا اور پھر فرمایا کہ آپ نے کہاں ضرور فرمایا آپ نے کہاں ضرور فرمایا ہے حسن دیکھنے نہیں خالق حسن کی تجلیات دیکھنے گئے تھے یہ ہے جگہ دیکھنے کی کہ آپ نے کہاں ظہور فرمایا ہے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیدہ وروں کو یاد دلاتی ہے دشت میں دشت کہتے ہیں جنگل دیدہ وروں کو یاد دلاتی ہے دشت میں خود آہو کے آگ کا کاجل تیری سنا آہو کہتے ہیں ہرن کو خود آہو کے ہاتھ آنکھ کا کاجل تیری سنا یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انشاءاللہ جنت میں ہماری بھی کاجل لگی ہوئی کہ دلائی ہوں گی مکحلین اور ہر ذرہ زمین ہی مادہ نہیں تیرا مادہ مدہ کرنے والا اس مسائل ہر ذرہ زمین ہی مادہ نہیں تیرا کرتے ہیں آسمان کے بادل تیری سنا کرتے ہیں آسمان کے بادل تیری سنا اور اشکوں میں تیرے عشق کا دریا ہے موج زن اشکوں میں اشکوں میں آنسو میں اشکوں میں تیرے عشق کا دریا ہے موج زن اور قلب رقیق کے لیے جلسل تیری ثنا قلب رقیق کے لیے تیری سنا قلب رقیق کے لیے جلتھل تیری ثنا دیکھیے شاعری کے شاعری کے کچھ آداب ہوتے شعری مجلس کے اگر آپ خاموش ہوں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا میں سمجھوں گا آپ تھک گئے تھکنا تو مجھے چاہیے کہ میں بول رہا ہوں مستقل شعر سنانے میں اچھا سرد میں اتنا اتنا زور نہیں لگتا جتنا تحت الفظ میں لگتا ہے اور ظاہر آپ سن رہے ہیں اگر سننے والے خاموش ہو جائیں گے تو پھر کہنے والا بھی خاموش ہو جائے ایک مشاعرے میں صدر مشاعرہ بنا دیا فوج کے کرنل ان کو کیا پتا شاعری کے آداب لہٰذا سب نے کہا واہ واہ پھر سنا پھر سنا وہ گھر اتنی دیر ہو رہی ہے کہ شعر میں ہر مارا ڈیسک تک کہا سنو غور سے سنو ہر شعر کو ایک دفعہ غور سے سنو شاعر تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے جو دوبارہ سنا ہے خبردار جو دوبارہ کسی نے مقرر ونس مور کہا رات بھر کا مشاعرہ ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو گیا شاعری کا لطف یہ ہے کہ آدمی اس سے لطف لے اور داد دے اور اور جو ہے اور اس میں موجود رہے ورنہ کہنے والا یہ سمجھے گا کہ میں قبرستان میں اذان دے رہا ہوں قبرستان میں اذان دینا جائز ہے والا کیا اللہ کے شکر میں عرض کر دیتا تھا دور سے جب داد نہیں ملتی میں آواز آ رہی ہے کہ ہاں آ رہی میں نے ادھر سے آواز نہیں آ رہی نا اس لیے میں سمجھ شاید آواز جا بھی نہیں رہی برائے سہنے چمن دیکھیے ناک کا شیر دیکھیے گا برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے صلی اللہ تعالی برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے دلوں کے واسطے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لازم ہے اور فروع کچھ بھی صحیح کیا غرض ہمیں اس سے کچھ بھی صحیح کیا غرض ہمیں اس سے بنانا حب نبی کو اصول لازم ہے بنانا حب نبی کو اصول لازم ہے اور بنانا اور درود فرش پر پڑھ کر اگر کوئی مانگے درود فرش پر پڑھ کر اگر کوئی مانگے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے درود فرش پہ پڑھ کر اگر کوئی مانگے دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے دونوں طرف اگر درود شریف پڑے دعائیں قبول ہوتی اور جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے اور جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے جسے من جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے تو اس کا خلد بری میں دخول دخول لازم لازم ہے ہے تو اس کا خلد بری میں اور اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت رفعت کہتے ہیں ہیں بلندی کو گدا کہتے فقیر کو اگر گداؤں کو مطلوب ہے اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت تو بننا شاہ تو بننا شاہ کے پیروں کی دھول لازم ہے اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت تو بننا شاہ کے پیروں کی دھول لازم ہے تیری معراج کہ تو لوہ قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا یعنی یعنی نقش قدم تک پہنچا تیرے قدم تک پہنچا کیا مراد یعنی نقش قدم تک پہنچا جزاک اللہ کوئی مقرر والا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا مقرر کبھی کہہ رہا ہے دوبارہ تو ضیاء القاسمی صاحب سے میری نشست تھی تو انہوں نے اس میں سنایا ضیاء القاسمی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں اور انتقال ہو گیا کسی کرتا پہلے میں نے کہا وہ آدمی کہہ رہا ہے کبھی دوبارہ کبھی مقرر ایک دفعہ سے نے کہا دوبرر دوبرر اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے چاہیے اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت اثر گداؤں کو مطلوب ہے اگر رفعت تو بننا شاہ کے پیروں کی دھول لازم ہے تو بننا شاہ کے پیروں کی دھول لازم ہے برائے سہن چمن جیسے پھول لازم ہے دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ صاحب فرماتے بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں اس کو جذب کہتے ہیں ہیں اس کو جذب کہتے بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں اور کہوں کیا طبیعت میری چلبلی ہے خواہشہ فرماتے ہیں کروں کیا طبیعت میری چلبلی ہے میں معشوق بھی چل بلا چاہتا ہوں میں معشوق بھی چل بلا چاہتا ہوں کیسی طبیعت دکھایا بھائی ہنسنے سے خوب ہنستے ہنساتے تھے اور ایک دفعہ خوب ہنسے اور بڑے بڑے علماء ہی بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا سید ندوی حضرت حضرت پور پوری مفتی شبی صاحب جیسے لوگ لیکن جب خوب ہنسنے کی مجلس کے بعد ایک دم سنجیدہ ہوئے اور ہمارے ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور کس کس کا دل غافل تھا سب خاموش پھر خواجہ صاحب نے شیر پڑھا کہ لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں مگر جو دل اللہ والوں کا دل روتا ہے وہ ہنستے اس لیے ہیں کہ گر انارے خورت خندہ بخر حضرت من نے فرمایا کہ جب انار خریدو تو ہنستا ہوا خریدو اس کے دانت نظر آ رہے ہیں فرمایا پیر بھی بناؤ تو ہنستا ہوا بناؤ روتا ہوا ہر دم روتا رہے گا تو وہ جو تمہیں کیا پہنچائے گا یعنی وہ فیض کیسے منتقل ہوگا جب وہ توجہ دے گا اور وہ ہنسے گا تو آدمی اس کے قریب جائے گا ورنہ روتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے پتا نہیں ان کو کیا تکلیف ہے حالانکہ تکلیف نہیں ان کو تو مزہ آتا ہے لیکن اس نے فرمایا کہ خلوتوں میں رونا اور جلوتوں میں مسکرانا حضرت ثانی رحم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں کہ یقیہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے دونوں ایک ہی دور کے ملاقات ہو گئی تو یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جب دیکھو مسکراتے ہنستے رہتے کیا آپ کو مرنا نہیں ہے کہا ضرور مرنا ہے لیکن یہ کیا آپ کی طرح روتے رہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اتنا روتے ہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جج کے طور پہ فرشتہ بھیجا فرشتے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا فیل اچھا ہے مستحسن ہے لیکن جلوتوں میں مسکرائیں خلوتوں میں آپ بھی روئیں اور یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رونا مبارک ہے لیکن جلوتوں میں آپ بھی مسکرائیں جلوتوں میں آپ بھی مسکرائیں خان نے بیان نہ کیا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا پتا چلا کہ اسی لیے یہ حضرات ہنستے اللہ والوں کے دل میں جو غم ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے حضرت والا نے ایک ایک ذرا سا اشارہ کر دیا کہ لب ہے خنداں لب ہے خاندان مسکرا رہے ہیں خنداں کیا مطلب مسکرا رہے ہیں لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد و غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم اس نے ان کے ہنسنے کی سمجھتے کہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہر وقت جو روتا رہے جو حال میں مست رہے اور اور جو جھومتا رہے اسی کو سمجھتے حضرت ثانی فرماتے ہیں حال ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہم حال پر غالب رہتے ہیں مغلوب الحال ہونا کمال نہیں غالب الحال رہنا کمال ہے غالب الحال اسی لیے مزدور جو ہے سالک کا چپراسی ہے کا جہاز اتنا اونچا اڑتا ہے وہ اکیلا اڑتا ہے کسی کو لے کے نہیں اڑ سکتا اور سالک سب کو لے کے چلتا ہے جاؤ تم بھی اس جہاز میں بیٹھو پہنچو اللہ تعالیٰ تک تو صاحب فرماتے ہیں کہ بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں کوئی وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں بندے نے اس کو بند کیا مضمون کو تقریباً کہ کچھ ایسا لطف کیس ملا ذکر یار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ ایسا لطف و کیف ملا ذکر یار میں اب اس کو بھولنا بھی نہیں اختیار میں کچھ ایسا لطف و کیف ملا ذکر یار میں اب اس کو بھولنا بھی نہیں اختیار میں اب اس کو بھولنا بھی نہیں اختیار میں اور پی وقت دل کو کیجیے گلشن کے پھول سے جو مانی ہے پیوست دل کو کیجیے گلشن کے پھول سے دامن دامن الجھ نہ جائے معافی کے خار میں دل کو کیجئے گلشن کے پھول سے جب اللہ والوں سے دل ملا رہے گا تو معاشی کے خار سے بچت رہے گی ورنہ بہت مشکل ہے ورنہ بہت مشکل ہے دل کو کیجئے گلشن کے پھول سے دامن الجھ نہ جائے معاشی کے خار میں اور دل میں ہے گل شیر دیکھیے دل میں ہے گل کہ ہے گل دل دل میں ہے گل کہ ہے گل فتح دل مجھ میں ہے یہ بہار یا میں ہوں بہار میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے دل میں ہے گل یا گل فتا میں دل دل میں ہے گل کہ ہے گل فتح میں دل مجھ میں ہے یہ بہار یا میں ہوں بہار میں تمیز نہیں کر پاتا آدمی کہ مجھ میں ہے یہ بہار رہتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے روئے زمیں کوچے جانا کیے ہوئے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں دل میں ہے گل ستان پھر سناؤں یا نہیں سناؤ آپ نے تو کہا نہیں ہم خود ہی سنا رہے ہیں ہمارے سرد بھائی سناتے ہیں حضرت والا کے خود دام میں سے سناتے ہیں کہ پکڑے تھی کہ نبی پر جو روایتی بیٹھنے میں ہو وہ آرٹیفیشیل میں نہیں ہے ہمارے سروے بناتے ہیں شاعر جو ہے وہ بھاگا جا رہا تھا دوسرا جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا شیروانی وغیرہ پہن کے کہا بھی کہاں جا رہے ہیں آپ تو پڑھے لکھے اتنے قابل آدمی ارے چھوڑو پڑھے لکھے کو یہ بھاگا جا رہا ہے اس کو پکڑو اس کو پکڑو کیا ہوا اس نے میری اپنی ساری غزل سنا لی نو شیر کی میری غزل سن ایک شیر بھی نہیں سنا پکڑو اس کو مجھے سنانا میں نے تجھے سن لیا تو بھی مجھے سن تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہمارے بھائی صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب بہت پرانے ان کے جاننے والے ان کو جب پتا چلا کہ ہمارے بھائی صاحب بھی شاعری کرتے تو ان کا اچھا آپ شاعری کرتے ہو سنا ایسے آپ کے اشعار کبھی آپ نے سنا ہے نہیں شام ایسے نہیں سناتے بلا وجہ جب کوئی بہت اظہار کرتا ہے شوق کا سب سناتے ہیں مجھ میں ہے یہ دل میں ہے گل ستان کے ہے گل میں ہے یہ بہار یا میں ہوں بہار میں مجھ میں ہے یہ بہار کہ میں ہوں بہار میں اور شیر دیکھیے ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے جب سے دست ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے جب سے دست ہے دست کاروبار میں دل یار میں ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے جب سے دست ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے جب سے دست ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے جب سے دست ہے دست کاروبار میں دل کوئے یار میں ہے دست کاروبار میں دل کوئے یار میں کاروبار کرنا منع تھوڑی ہے اللہ والا رہے جہاں بھی رہے جھوٹ نہ بولے دو نمبر چیز نہ بیچے یہ بھی اللہ ہر ہر وقت آدمی کی سرکل میں تھوڑی پڑ سکتا ہے دکان میں جانے کا یہ ہے کہ نہ محرم کو نہ دیکھے صحابہ نے پوچھا راستے میں ہم بیٹھتے ہیں مجبوری ہے میں نگاہ کی حفاظت کرو راستہ پوچھنے والوں کو راستہ بتاؤ راستے میں بیچ میں نہ بیٹھو بہت سے آداب بتائے ہر جگہ دنیا کے ہر کام کرے گا آدمی لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عالمی شعر مشہور ہے فرمایا کہ جو کرتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسما سے کوئی دیکھتا ہے اب اب دیکھیے کہ ٹی وی تو بند ہو گیا اکثر کے گھر میں اب کمپیوٹر آ گیا کمپیوٹر بندے نے کیا کہ ٹی وی میں کسر تھی تو ہوئی نیٹ سے مکمل ٹی وی میں کسر تھی تو ہوئی نیٹ سے مکمل ابلیس کا اب باقی نہیں کام زیادہ ابلیس کا اب باقی نہیں کام زیادہ اور علماء تو مصروف ہیں مشغول ہیں اکثر بے کام پھرا کرتے ہیں بی کام زیادہ علماء تو مصروف ہیں مشغول ہیں اکثر بے کام پھرا کرتے ہیں بی کام زیادہ اللہ کا ذکر ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا یہ جوش میں کہ آج کا مولوی زیادہ کھا کے تو مر سکتا ہے بھوکا نہیں مر سکتا اللہ کا ذکر حالات بدل دیے اللہ تعالیٰ ابھی صحیح مولوی بن کے تو دیکھے دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کو پیروں میں نہ لائیں تو پھر کہیے گا مولا بھی ہو مولا بھی مولا والا پہلے ہی اگر دنیا کی نیت کر لے گا تو کچھ نہیں ملے گا اور مل بھی جائے گا تو کیا ملا دنیا ملی کنکڑ پتھر ہے کنکڑ پتھر ہے بندے کا شیر دیکھیے حضرت والا کے ملفوظ کو میں نے بند کیا ہے حضرت والا نے شاید فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نیت کرو صرف اللہ مجھے مل جائے تعویذ لینے اور اسی طرح دعا کرانے بس ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے جائے تو دعا بھی کرا لے گہرے اسی لیے جانا کہ تعویذ لے اب اس سے پہلے ایک اور کتا سنی کہ آپ حضرات کی برکت ہے اور اس میں زیادہ مزہ ہے جو آمد ہو جائے جو آمد ہو جائے اس میں زیادہ مزہ ہے تو کسی نے مجھ سے پوچھا مجلس کے بعد کہ تم نے شیر نہیں سنایا میں نے کہا تو شیر سنانے کے لیے آتا ہوں میں تو اپنی اصلاح کرانے آتا ہوں یہ کیا بات ہے یہ پوچھنا بھی عجیب بات ہے تم نے میں میں یہاں شاعری کرنے آتا ہوں میں تو شیخ کی قدموں میں بیٹھنے آتا ہوں پھر میں نے اس پہ خطا کہا الحمد للہ اور سنایا تو والا بہت خوشی ہے کہ پھول پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں جو سنانے کی نیت کرے گا پھر وہ کبھی نہیں سنا رہے گا ہم نے اپنی تقریر بھائی اپنی تقریر اگر سننے نہیں آیا پر حضرت نے فرمایا اللہ والوں کے پاس رہو کان دو دیے نا اللہ تعالیٰ نے زبان ایک سنو زیادہ بولو کم اللہ والوں کو بھی جا کے ہم رام کہانی سنانا شروع کر دیتے ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا ہم نے یہ کیا ہم نے ارے بھائی وہاں بولو آپ کچھ نصیحت کر دیجیے ہم کچھ آپ سے سیکھنے کے لیے آئے حضرت مفتی سے عثمانی صاحب نے اصلاح خود میں لکھا ہے یہ بات اس لیے کہ ضروری ہے عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ اور لکھا کہ صاحب ہمارے ابا ابا کون ہے مفتی شفیع صاحب ہاں مفتی شفیع مفتی شفیع صاحب جب مفتی شفیع خود کہتے ہیں میں مفتی شفیع اچھا، اچھا۔ معذرت کے ساتھ آپ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صاحب آتے تھے اور آ کے بس اپنی رام کہانی ایران دوران کی سنا رہے ہیں بیگم کی جی۔ ہمارے امام صاحب کہتے تھے ہم جہاں میں نماز پڑھ کہ جن جن بڑے بڑے کی کی کی ان بیویاں نہیں امام کو آگے سناتے بڑے گھرانے کی ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کو لے گئی نفسیاتی آتی ڈاکٹر کے پاس ذرا ان کو چیک کیجئے یہ رات میں بولتے ہیں نیند میں بولتے ہیں بڑبڑاتے ہیں کہیں کس سے باتیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں بہت پریشان یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کا علاج تو آپ کے ہاتھ میں کیا مطلب کہا کہ آپ ان کو دن میں بولنے دیجیے یہ رات میں نہیں بولیں گے آپ ان کو رات دن میں بولنے نہیں دیتی رات میں اپنی بڑا سے جاتے ہیں اور کیا کہا رن ہاں پھول ملفوظ کے سننے کے لیے آتے ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہاں تو یہ قصہ سنا رہا تھا مفتی صفی عثمانی صاحب والا کہ مفتی شفیع صاحب صاحب آتے ہیں سنانے کے لیے زیادہ تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ حضرت میں آپ سے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں اتنے لوگ بیٹھ ہیں آپ سے مجھے بیٹھ کر اچھا موقع اچھا ہے چلو یہ بیٹھ کر لیں آ جاؤ کل جو کل آ جانا بیٹھ کر لیں اب بیٹھ ہو گئے اب پوچھ رہے حضرت کوئی وظیفہ بتائیے میرا کیا پڑھوں میں تاکہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم خاموش رہا کرو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اسی سے اس کا کام بن گیا خاموش رہا گول شیخ کے سامنے خاموش بیٹھا ہے دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں بول سکتا کے سامنے کوئی بول کر دیکھے نواب قیصر صاحب صاحب نے کہ ساری مجلس ساکت ہوتی تھی خواجہ ناطق ہوتے تھے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے خواجہ صاحب کو بولنے کی اجازت تھی ہر ایک کو بولنے کی اجازت تھی ملفوظات میں اس نے کیا سوچی بیٹھے بیٹھے بولنے کی چپ سے بیٹھو کان بن کے رہو نے ایک صاحب کو کہا جب استنبول گئے ترکی وہاں سے استنبول ایک صاحب سفر میں بہت بول رہے تھے فرمایا وہ کہاں ہے جو بہت بول رہا تھا اب بول کیا بولتا ہے آ گیا استمبول اس میں تو خود اس میں تو خود بول ہے اب بول کیا بولتا ہے آ گیا استمبول پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں اور جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق خانقاہ کے لیے ہے جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک میں نے ایسی مذہب لگایا کہ جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں اچھا جس دن میں نے خانقاہ میں یہ شعر سنایا نا ایک صاحب واقعی آئے تھے مننے کے لیے دعا انہوں نے کہا آج تم نے کیسے پکڑ لیا یہ کیسے انہوں نے مجھے کا ہدیہ پیش کیا کہ یہ بات ہو گئی ہے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ہر سو کی دبی دیم ہر سو کی دبی دیم قوال پڑھ رہا تھا مجھے ہر طرف تیرا جلوانا جاتا پڑھتی ہے ہر سو کی دبی دیم اب وہ ایک چور سا صفت آدمی جو ہے چوری کر کے ہاتھوں کی دری چوری کر کے لے گیا تھا تو اس نے سمجھا کہ اس نے دیکھ لیا کہ میں ہاسو کی دری لے کے آیا ہوں ہاسو کی دری لے تو وہ کہہ رہا ہاسو کی دری دے وہ سمجھ رہا کہ ہاسو کی دری دے کہہ رہا ہے کی دبی دیں مجھے اللہ آپ کا جلوہ نظر آتا ہے تو اس نے اور اس نے دیا کہ پیسے دے دو چپ ہو جائے اچھا اس کے جب پیسے ملنے لگے اور پڑھنے لگا تو یہ تو اچھا مسئلہ اس کو پسند آیا اس کو تو جب اس نے کئی دفعہ پڑھا اس نے کہا لے یہ دری ٹھیک ہے میں چرایا لگا میں دے کے جا رہا ہوں جائے جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے سمجھ میں آتا تو اس کو ان کو بہت مزہ آیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں تو بندے نے حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے جاؤ ضرور اللہ ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تو بندے نے اب کیا حضرت یہی فرمایا کہ ہر چیز کے والے کے پاس وہ چیز لینے جاتے ہو سبزی والے سے جا کے کبھی کپڑا مانگا کہ دو گز کپڑا دے دو تمہارا دماغ خراب ہے یا دماغ کا شروع ڈھیلے ہوا ہے یا چشمہ تمہارا خراب ہے نمبر خراب ہو گیا کہاں آ کے کیا مانگ رہے ہو تم لیکن اللہ والوں کے پاس جا کے دنیا مانگتے سبزی والے سے کپڑا نہیں مانگتے کپڑے والے سے سبزی نہیں مانگتے مٹھائی والے سے پرچون کی دکان کی چیزیں نہیں مانگتے ہر چیز کے والے سے وہ چیز مانگتے ہیں اللہ والے سے اللہ مانگنا چاہیے تو مندر نے اسی کو بند کیا ہے کہ حلوائی کی دکان پہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے کپڑے حلوا کہتے ہیں میٹھے کو ہر میٹھے کو کہتے ہیں ہمارے حلوا ایک خاص مشہور ہو گئے کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے جس شے کی ہو دکان طلب کیجیے وہ شے جس شے کی ہو دکان طلب کیجیے وہ شے سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے شمیم بھائی بیٹھے تھے شمیم جیلت میں نے کہا شمیم بھائی آپ جا کے وہاں جو ہے سارے گوڑ میں جا کے پوچھیے آج کل سریے کا ریٹ کیا چل رہا ہے ایک سریا اٹھا کے ماریں گے ہمارا ٹائم ضائع کرنے آیا سریے کے ریٹ کے سریے کے مارکیٹ میں جا کے پوچھ جس شے کی ہو دکان طلب کیجیے وہ شے سونے کی مارکیٹ میں لوہا اللہ والوں کی دکانیں سونے کی کانیں وہاں دنیا میں لوہا لکڑ ٹھیک ہے اگر گئے دعا کرا لی اور بات لیکن جانا اسی لیے بس اور کوئی مقصود نہ ہو اسلام یہ یہ ناپسندیدہ ہے لیکن بعض دفعہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے آئے آپ کسی کام سے تھا قبول ہو گیا ایسا میگنیٹ ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ شان جنگ کا مظہر بنا دیتے ہیں بعض جو ان کو دیکھتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے تو جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے تو ایک شیخ زبردست کا تھاما ہے دست دست ہے دست کاروبار میں دل کوئے یار میں ہے دست کاروبار میں دل کوئے یار میں اور مغلوب نفس و شیطان ریا کی مثل ہوں نفس و شیطان ہمارے غالب نہیں ہونے چاہیے مغلوب ہونے چاہیے مغلوب نفس و شیطان رعایا کی مثل ہوں جب تک ہماری روح رہے اقتدار میں روح کو اقتدار میں رہنا چاہیے نفس و شیطان کو مغلوب ہونا چاہیے آج الٹا ہے نفس و شیطان غالب کیا کریں اٹھا نہیں جاتا فجر میں اقبال کہتے ہیں کس قدر تم سے گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں فلا تو من النوم اور تم کہہ رہے ہو رات بہت اچھی نیند آ رہی ہے دیر سے سوتے ہیں نا رات میں اتنی آنکھ نہیں کھلتی بس یہ یہ بہانہ کافی ہے کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں نے لکھا کہ ملمت کو دعا فرماتے ہیں آج کل فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اشرف علی کو پر عطا فرمائے تو تھانہ بھون سے بمبئی آ کر آپ کو جگا دے جاگنا مقصود ہے آپ جاگنے کے لیے تیار نہیں بھاگنے کے لیے تیار جاگنا پڑے گا ابھی چند منٹ اور جب آپ لوگ تھک جائیں بتا دیجیے گا مجھے بھی زیادہ طویل کا ارادہ نہیں پندرہ بیس منٹ اور کیونکہ میں خود تھک جاتا ہوں اصل میں باقی نے فرمایا کہ زمانہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم ہی تھک گئے ہم ہی سو گئے نہیں حضرت نے فرمایا سو گئے کا مطلب بوریت ہو گئی ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے اور عبد الطیف بن کے میں کرتا ہوں ذکر حق تھانوی کا ملفوظ عبد الطیف بن کے میں کرتا ہوں ذکر حق رہتا نہیں ہوں لطف کے میں انتظار میں رہتا نہیں ہوں لطف کے میں انتظار میں جب مزہ آئے گا ذکر کریں گے آج کل تو مزہ ہی نہیں آ رہا ذکر میں کیا فائدہ ذکر فائدہ ذکر کا ہے یہ کم فائدہ ہے کہ اللہ کا نام ہمارے منہ سے نکل رہا ہے کھولے وہ یا نہ کھولیں در اس پر ہو کیوں تیری نظر تو بس اپنا کام کر یعنی سدا لگائے گا بیٹھے گا چین سے اگر کام کے چار رہیں گے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پڑ پڑائے گا اتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے ہم اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اگر ہم شہری پردہ ہم نے کر لیا لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ ناراض ہو جائیں اس کی فکر ہے رب ناراض ہو جائے اس کی فکر نہیں اور حضرت فرمائے اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ سب کو راضی کرنا مشکل ہے رب کو راضی کرنا آسان ہے رب راضی ہو جائے گا تھوڑے سے کام میں اور سب بھکڑوں سے نجات مل جائے گی ان شاء اللہ عبد الطیف بن کے میں کرتا ہوں ذکر حق رہتا نہیں ہوں لطف کے میں انتظار میں اور بھیک اپنے قرب خاص کی مجھ کو بھی دے کریم بھیک اپنے قرب خاص کی مجھ کو بھی دے کریم مجھ سا فقیر بھی ہے کھڑا اس قطار میں مجھ سا فقیر بھی ہے کھڑا اس قطار میں بھیک اپنے قرب خاص کی ابھی بھی ایک ہم لوگ قرب خاص میں اتنے اوپر بیٹھے تیرہویں مندر پہ یہ بھی ایک قرب ہے قسم کا اتنا اوپر بیٹھنا کہاں نصیب ہوتا ہے مفتی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے اپنے اصلاحی خطبات میں مجھے بہت مزہ آیا اس میں کہ حیرت نہ کر حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر صحابہ کے حالات کو دیکھیں اس کے بعد کے اور آج کے حالات کو دیکھیں حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں بدن چور اس لیے ہے کہ اتنی بلندی پہ جا کے ہم ایسے گر گئے لیکن ہم ابھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے کے لیے اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں پھر اللہ تعالیٰ بلندی عطا کر دیں بہت سادہ سے تین چار شعر ہیں دیکھیے گا کہ اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر ان سے قربت رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے دوری رہے گی اور ان سے دوری رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے قربت رہے گی اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا تو پھر اچھی خواہش بھی ہوگی نہ پوری اور اور اگر شر سے پرہیز کرتا رہے تو اگر شر سے پرہیز کرتا رہے تو بشر کیوں نہ ہو جائے پھر رش کے نوری بشر کیوں نہ ہو جائے پھر رش کے نوری فرشتے رش کرتے ہیں بشر پر پھر اور دیکھیے آخری شیر کہ وفادار ہو جا خدا کا تو پورا وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری وفادار ہو جا خدا کا تو پورا ایک طرف پورا ہے ایک طرف پوری ہے وفادار ہو جا خدا کا تو پورا اے شاہین اقبال اثر جون پوری اللہ والا بہت خوشی ہے پورے نام کو لے کے آئے گا نہیں ایک جگہ اور میں نے کہا تھا کہ بزم شیر و سخن میں بزم شیر و سخن میں ضروری ہوں میں بزم شیر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں بزم شیر و سخن میں ضروری ہوں میں شاہین اقبال اثر جون پوری ہوں میں اور میں نہ جاؤں تو مجھ سے بتاتے ہیں لوگ چیخ اٹھتی ہے محفل ادھوری ہوں میں میں نہ جاؤں گا تو مجھ سے بتاتے ہیں لوگ چیخ اٹھتی ہے محفل ادھوری ہوں میں یہ ایسے ہی مزاحن ہے ورنہ حقائق تو اس کے خلاف نظر آتے ہیں دیکھیے چند شیر یہ بھی سلوک کے راستے کے ہیں آج اسی کا دل چاہ رہا ہے سیاست نے ہمیں دیا کیا ہے سیاست سیاسی اشعار جس کو جس کا شوق ہو وہ ضرب مومن میں پڑھ لیا کرے اس میں میرا موضوع سیاسی ہوتا ہے حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں حالات حاضرہ بھی چل رہے ہیں حالات حاضرہ میں یہ بھی آیا تھا مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو مہنگائی پہ بھی لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے تو میں نے لکھا تھا کہ کچھ کچھ پیسے جمع کر کے کچھ پیسے جمع کر کے میں موٹر خرید لوں کچھ پیسے جمع کر کے میں موٹر خرید لوں کچھ قرض ور لے کے کچھ قرض ورز لے کے کوارٹر خرید لوں کچھ قرض ورز لے کے کوارٹر خرید لوں اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی بسات ہے اتنی سکت کہاں کے ٹماٹر خریدنی اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی بسات ہے سو سو روپے کلو ٹماٹر اتنی سکت کہاں کے ٹماٹر خریدنی تڑپ کچھ اور ہی ہوتی تڑپ کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا تڑپ کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا میں مرشد اگر پیتے میں مرشد سڑپ کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا میں مرشد اگر پیتے نشہ کچھ اور ہی ہوتا سڑپ کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا کیا کہیں حضرت والا کو میں دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہوئے شیر ہوا کہ تیری خلوت میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے حضرت والا کشف ہو گیا تھا آج سے کم از کم بیس سال پہلے حضرت والا نے ہم چند لوگ کمرے میں تھے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے خاص بندے کی زبان کو بند کر دیتا ہے تو اس کے جسم کے روئے روئے کو نسبت کا نور بنا دیتا ہے آج خاموش ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں نہ پوچھیے کہ کیا کیفیت ہے نہ پوچھیے وہ تحریر میں لانے سے قاصر ہے آدمی زبان پر لانے سے قاصر ہے وہ تو چک کے بتایا جا سکتا ہے یہ چیزیں چکے بغیر پتہ نہیں چل سکتی دین کا مزہ اللہ والوں کی صحبت کا مزہ اب کوئی عمرہ کر کے آپ بتائیں کیا مزہ آیا بھائی یہ تو جا کے دیکھو کیا مزہ ہے میں بتا نہیں سکتا اسی طرح اس راستے میں چلنے کا بھی جو مزہ ہے اللہ والوں کی محبت کا بھی جو مزہ ہے ایک چھوٹی سی مثال مثالی نے تو ذرا عجیب سی لیکن مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہا ایک سہیلی کی شادی ہو گئی دوسری سہیلی نے پوچھا وہ اس کی نہیں ہوئی تھی ابھی شادی کہا بہن بھی بہن یہ نکاح میں تیرا بیاہ ہو گیا بیاہ میں کیا مزہ آوے ہے ہندوستانی زبان میں بیاہ میں کیا مزہ آوے ہے کہا میں بتا نہیں سکتی جب تیرا بیاہ ہو جائے گا تجھے خود پتا چل جائے گا بتا نہیں سکتی اور میں یہ ہسٹری چیزیں نہیں بتا سکتا آدمی پھر ایسی چیزیں وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے تو اللہ والوں کے پاس یہ مزہ ملتا ہے جب مزہ ملتا آدمی کہتا ہے جب ان کے پاس یہ مزہ ہے ہم خود جب اللہ والے بن جائیں گے پھر کیا مزہ آئے گا شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے کا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے کہ جو ان کو ملتا ہے ان لوگوں یہ لوگ حضرت والا نے قسم اٹھائیے خدا کی قسم یہ دولت اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ قسم اٹھائی قسم کیوں اٹھاتا ہے اس تاکید کے لیے اور قسم وہ اٹھا نہیں سکتا جس کو وہ دولت حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو مزہ ہے اگر وہ مل جائے پھر آدمی اپنی پچھلی زندگی پہ خون کے آنسو روئے گا کاش کہ ہمیں پہلے یہ مزہ مل جاتا اتنے دن ہم نے کہاں غارت کیا ٹی وی کے سامنے غیروں کے چکر میں گانوں کے چکر میں ناچی نے کیا کہ میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش کچھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فو اور داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز محشر آقا نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں آج کے نوجوان سن لے میری خواہاں اس بات کو آگے پہنچائے اللہ کا شکر ہے یہاں تو سارے مجمعے کی داڑھی ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے صرف سنت غیر موقع نہیں ہے رکھ لیا تو ثواب نہ رکھا کوئی بات نہیں اس کو آگے پہنچائے اس بات کو اچھا سورج نے بتایا ایک صاحب کی داڑھی نہیں آئی تھی انہوں نے ایک تو اس کو بتایا مسئلہ کہ میں نے سنا داڑھی رکھنا واجب ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ابھی جس نے بتایا اس نے ہی رکھا جس کو بتایا اس نے رکھ لیا اس لیے کے آپ نصیحت کرتے رہیے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے ایسی بات نہیں لہٰذا آگے بڑھانی چاہیے اس بات کو مجھے ایک دوست نے خود بتایا کہ تم نے اتنی دیر سے مجھے حضرت والا کیا لائے پہلے لے آتے کاش پہلے بھی ہم نے کہا تھا لیکن ہدایت کا وقت ہوتا ہے سر میں مقرر حضرت والا فرمایا بس ہدایت مل گئی نا ہم زیادہ پریشان نہ ہو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ورنہ ایسے ہی رہتے پھر سڑک کچھ اور ہوتی سڑک کچھ اور ہی ہوتی مزہ کچھ اور ہی ہوتا میں مرشد اگر پیتے نشہ کچھ اور ہی ہوتا اور اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے تو پھر حاصل تمہیں قرب خدا کچھ اور ہی ہوتا تو پھر حاصل تمہیں قرب خدا کچھ اور ہی ہوتا اگر تم با خدا سے بے خودی کا جام پی لیتے پھر شرماتے نہیں ذکر کرنے میں کوئی دیکھ لے گا یہ مستی سے ذکر کرنا جھوم کے اللہ اللہ یہ احتجاج اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں مست ہو جائے ڈرے نہیں کسی سے شرمائے نہیں اللہ والے کیوں جھوم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیر فرمایا مولانا صاحب کی خانقاہ میں جب ہر دو گئے بتائیے وہ اللہ والا جس کی آنکھ بچپنے میں اولیاء اللہ کی گود میں کھلی اور جس نے لڑکپن سے جو بچپن سے اللہ والا ہو اور پندرہ سولہ اٹھارہ سال حضرت بلبلی کے ساتھ لگانے کے بعد پھر حضرت ہردوئی کے ساتھ جب تعلق قائم کیا پھر خانقاہ میں جا کے لگایا ضرورت کیا تھی لیکن سلوک کا طریقہ ہے کہ اللہ والوں کا سایہ سر پہ کے ان پاس گاہ بگاہ حاضر ہوتا رہے تو حضرت نے وہاں جا کے حضرت کی شان میں محبت میں فرمایا حضرت یہاں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے پاس رہنے میں اور میں نے شعر کہا ہے کہ مزہ دل میں آئے تو بس جھوم جائے مزہ دل میں آئے تو بس جھوم جائے اور اس آستہ کی زمین چوم جائے اور اس آستہ کی زمین چوم جائے مولانا ابرا رحم اللہ فرمایا ہاں مگر جلدی نہ گھوم جائے واپس نہ چلے جانا جلدی اللہ والے بھی اور دن میں حضرت والا وہاں مولانا فرمایا کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں اصول ہے کہ جو بھی وقت لگانے آتا ہے کوئی بھی اصول اصول ہوتا ہے قاری صاحب سے قرآن صحیح کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا صحیح ہے تو اور صحیح ہونے کی گنجائش حضرت والا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے دن میں حضرت والا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تجویز درست کر رہے ہیں اور سے اور رات میں حضرت والا کا بیان ہو رہا ہے اسی مدرسے میں اور بڑے حضرت اعلان کرتے کہ اب میری بات ہو گئی اب مولانا حکیم اختر آپ کو بریانی کھلائیں گے ایسی تھوڑی حضرت والا نے ایک موقع فرمایا کہ بعض مرید اپنے شیخ سے اور بعض شاگرد اپنے اساتذہ سے آگے بڑھ گئے آج بتائیے آج حضرت پوری کو حضرت والا کے نام سے لوگ جانتے ہیں حضرت مولانا اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ ہے حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور فرمایا جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولیاء اللہ کی خدمت میں پہلے لوگ رہتے تھے مولانا حکیم اختر کی زندگی میں دیکھ لیا کہ پھول پوری کی خدمت کیسی تھی یہ سب اسی کا تلا ہے چاند سورج میرے آنکھوں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے چاند سورج میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اللہ والوں کے دل سے دعا نکلتی آج ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بس کیا کریں یہ کام ہے وہ کام ہے سارے کام ہیں یہی کام نہیں اپنی اصلاح کی فکر اور اللہ والوں کی صحبت اگر نہ ہو تو پھر کام حضرت والا فرما مجلسیں گرمی میں بھی ٹھنڈی رہیں گی وہ فیض تھوڑی ہوگا جو اللہ والوں کی صحبتوں سے ہوتا ہے جب زمانے صحبت با سالہ بہتر بیریا مومی کا شیر ہے کسی عام مولوی کا نہیں اتنے بڑے عالم اور ساری امت علیہ والا سب علماء ان کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں یک زمانے تھوڑی دیر صحبت باولیا بہتر تاج دے دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میرے والد صاحب مرحوم رام اللہ تعالیٰ نے حضرت سانگی سے پوچھا تھا کہ حضرت شاعر نے کچھ زیادہ بیان نہیں کر دیا سد سالہ سو سال کی تعداد سے بہتر ہے حضرت فرمایا کہ آپ کو زیادہ لگتا ہے مفتی صاحب مجھے لگتا ہے شاعر نے کم بیان کیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے زمانے با باولیا بہترز لکھ سال تعداد ناچیز نے اس کو بند کیا ہے کہ ہر ہر ہر لمحے میں ہر لمحے میں صدیوں کی عبادت ہے یہاں پر حضرت والا کیا ہر لمحے میں صدیوں کی عبادت ہے یہاں پر جو وقت گزر جائے غنیمت ہے یہاں پر ہر لمحے میں صدیوں کی عبادت ہے یہاں پر جو وقت گزر جائے غنیمت ہے یہاں پر اور مانا کے فقط شفقت و رحمت ہے یہاں پر مانا کے فقط شفقت و رحمت ہے یہاں پر پر لب کو ہلائے کس ہمت ہے یہاں پر تو گستاخی کر سکتا ہے نرمی ہے ہر چیز میں نرمی ہے لیکن کوئی گستاخی نہیں کر سکتا مانا کے فقط شفقت و رحمت ہے یہاں پر پر لب کو ہلائے کسے ہمت ہے یہاں پر اور ہر فیل میں ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ <clears throat> تجویز سے بولنے سے بھی گلے میں گئے الحمد للہ جیسے قاری صاحب نے قاری صاحب گئے دکان میں طالب علم پوچھا یہ شیعہ شیعہ کیسے ہے بالکل پور اس نے کہا شیرا شیرا تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا لوگ جانے ہر فیل میں اردو کو اردو کی طرف ہر فیل میں اور فیل کو لوگ فیل نہ سمجھے گئے فیل یعنی آئین والا فیل یعنی کام ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے کو بھی تحیدہ تھا تجویز کا یہ ہاتھ پر عورتوں کا آنا ممنوع ہے یہاں پر یہاں میں یہاں یہاں پر عورتوں کا آنا ممنوع ہے ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ کچھ ایسے طریقے کی طریقت ہے یہاں پر ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ کچھ ایسے طریقے کی طریقت ہے یہاں پر کچھ ایسے طریقے کی طریقت ہے یہاں پر میر صاحب کو بھی نشار میں سے باب اشار یاد ہے اللہ کا شکر ہے یہ میرے لیے یہ کہتے ہیں میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میر صاحب نے کہا ایک میں چار امال بیان کرنے کڑا تو مجھے تمہارا شعر یاد آ گیا وہ شعر کون ہے یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں تیارے دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں تیارے دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنا ہی اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں ہر فعل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ کچھ ایسے طریقے کی طریقت ہے یہاں پر اور میر میر صاحب تو صاحب کینیڈا میں حضرت والا نے بندے کا شیر پڑھا ٹورنٹو کے بیان میں اب سنیے اس پر ایک شاعر کا شعر میں پڑھتا ہوں کہ آج پہلی بار اس نے گنگنائے میرے شعر آج پہلی بار جس سے محبت ہو جب اس سے تذکرہ سنے تو مزہ ہی اور ہوتا ہے آج پہلی بار اس نے گنگنائے میرے شعر آج پہلی بار اپنی شاعری اچھی لگی آج پہلی بار اس نے گنگنائے میرے شعر آج پہلی بار اپنی شاعری اچھی لگی انہوں نے گنگنایا اور ایک کیسٹ ملی صاحب نے بتایا ایک کیسٹ ملی جس میں حضرت والے نے تمہارے اشار پڑھے میں نہیں تھا تو میرے پیچھے میں نے دیا تھا میں نے لکھی ہے نا یہ بالکل لڑکپن کی بات ہے اٹھارہ انیس سال پھر وہ کیسے بعد میں خانقاہ میں چلی ویر صاحب نے مجھے کہا دیکھو آج تمہارے میں پرانی کیسے چلی تھی پھر میں وہ لے کے آیا پھر کہاں غائب ہو جاتی میرے پاس کوئی چیز رہتی نہیں یہ بہت ہی کام کی چیز ہے یادگار شیخ کا پڑا ہوا ان شاء اللہ کہیں نہ کہیں ہوگا کیونکہ اب تو ساری چیزیں سب اب دیکھیے چالیس چالیس سال کی پینتیس سال چالیس سال کی کیسٹیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک صحیح ہیں تعالیٰ کی برکت کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کیسٹیں کتنی جلدی خراب ہو جاتی ہیں اب وہ ساری جو ہے سی ڈیز سے آ رہی ہیں اور سی ڈیز سے کتابوں میں آ رہی کمپیوٹر سے تقریباً اٹھائیس زبانوں میں حضرت والا کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں اٹھائیس زبانوں میں جرمنی کے لوگ جب مدینہ شریف آئے تھے حضرت فرما جرمن زبان میں ترجمہ کرایا آپ نے کہ نہیں حضرت حضرت تمہیں یہ درد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جرمنی میں پھیلے انہوں نے جا کے جرمن زبان میں شروع کیا اور تقسیم ہو رہی ہے کتابیں اور کہیں بک نہیں رہی اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ تقسیم ہو رہی ہے مفت میں مفت میں تو بندے کا اس میں ایک دو شعر اور رہتے کہ ہر فیل میں ملحوظ شریعت کا طریقہ کچھ ایسے طریقے کی طریقت ہے یہاں پر اور اور توپوں کی نہیں قلب کی ملتی ہے سلامی توپوں کی نہیں ہے کس توپوں کی نہیں توپوں کی نہیں قلب کی ملتی ہے سلامی لاٹھی کی نہیں دل کی حکومت ہے یہاں پر کی نہیں قلب کی ملتی ہے سلامی لاٹھی کی نہیں دل کی حکومت ہے یہاں پر لاٹھی کی نہیں دل کی حکومت ہے یہاں پر یہ زبردستی تھوڑی ہے تو آسان ہے کوئی کہتے چلہ لگانا تو بہت مشکل دس دن لگا لو تین دن لگا لو اتنا بھی فرمایا میں نے خصوصی پیکج دیا ہے کہ میں خصوصی پیکج پہ چلا لگا رہا ہوں یہاں سے میں ادھر بھی جا سکتا ہوں ادھر بھی پھر رات کو شام میں یہاں آ گیا اب مولویوں کے لیے امام نماز پڑھانی ہے بھائی نماز پڑھا کے آ جاؤ اب کمیٹی والے کہاں چھٹی دیتے ہیں لہٰذا نماز پڑھا کے آ جاؤ آفس والے چھٹی نہیں دیتے دفتر سے ڈائریکٹ خان کا آ جاؤ پہلے ایسا تھا کہ خانقاہ سے باہر نہ نکلو پان کھانے چائے پینے بھی نہ جاؤ لیکن والا نے اتنا آسان کر دیا کسی طرح رابطہ تو رکھو کم از کم کسی طرح رابطہ رکھے آج پھر آہستہ آہستہ ان شاء اللہ پھر جب محبت ہو جاتی ہے تو چلے کے لیے جانا بھی آسان ہوتا ہے پھر تو جی چاہتا ہے دل وہیں اٹکا رہتا ہے حضرت والا نے جب ایک دم مجھ سے پوچھا دل لگ رہا ہے یہاں پر پھر میں نے شعر لکھ کے اپنے حالات میں دیا کہ حضرت والا نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں دل لگ رہا ہے تو میں نے اس پہ شعر لکھا ہے کہ کہ کہ جہاں پر پر رہتا تھا اٹکا ہوا دل دل وہاں پوچھتے ہیں لگ رہا ہے ادب نے کہا گستافی معاف لیکن یہ شعر شاعری کا طریقہ ہے جہاں پر کہ رہتا تھا اٹکا ہوا دل وہاں پوچھتے ہیں کہ دل لگ رہا ہے وہاں دل نہیں لگے گا تو کہاں دل لگے گا کسی نے پوچھا تم گلشن میں رہتے ہو نظر آتے ہو بار بار میں نے کیا کہ کسی کی یاد کی فوراً نہیں اس وقت میں نے کہا کہ نہیں گلشن میں نہیں رہتا مگر رہتا ہوں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قطع بنوا دیا کہ کسی کسی کی کی کی کی یاد یاد خوشبو خوشبو لیے لیے دامن میں رہتا ہوں دامن میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں کسی کی یاد کی خوشبو لیے دامن میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا مگر گلشن میں رہتا ہوں اور زہ قسمت مجھ سے دور ہے موسم خزاؤں کا زہ قسمت کے کے کے ان قرب آنگن میں رہتا ہوں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو بیمار کے پاس عیادت کرنے جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہاں مل جائے اور اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر کہاں اللہ تعالیٰ ملے گا ایک نظم اور سنا دوں پھر اس کے بعد کلمات مولانا فرمائیں گے تھوڑا سا آپ بھی کچھ فرمائیے میم ہاں۔ جی میں نے حضرت والا کی محبت میں اشار رکھی کہ مدحت میں تیری شیر سنانا مدحت میں تیری شیر سنانا عجیب ہے مدحت میں تیری شیر سنانا عجیب ہے خورشید کو چراغ دکھانا عجیب ہے مدحت میں تیری شیر سنانا عجیب ہے اللہ والے مدحت سے کوئی بھولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں یعنی حضرت رام اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب کوئی تاریخ لکھتا ہے تو میں جواب میں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن کی برکت سے مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا آپ نے سمجھا ہے یہ نہیں کہ ہاں دیکھو میں ایسا ہوں جبھی تو لوگوں نے پہچانا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کی لاز رکھ لے مدحت میں تیری شیر سنانا عجیب ہے خورشید کو چراغ دکھانا عجیب ہے اور گلزار عاشقی سے گلزار سن لو گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال گلزار عاشقی سے یعنی نماز روزہ حج زکات تو مزیدار ہے زکات دینے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا تکلیف جو ہے ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار میں نہیں ہوتی ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ میں تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا دیتے ہوئے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور ذکر میں کیا تکلیف ہے بتائیے ذکر میں تکلیف ہے مزہ آتا ہے نماز میں مزہ آتا ہے تکلیف تو گناہ سے بچنے میں ہوتی ہے نگاہ کے بچانے میں ٹی وی کے چھوڑنے میں شرعی پردہ کرنے میں کچھ عرصے لوگوں کو سننا پڑے گا او ہو پکا ملا بن گیا یہ تو کیا کچا گلا رہے پکا ملا نہ بنے تو ڈھاکہ والا کچا گلا رہے کیا مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی بازی باتیں ذرا تلخ ہوتی تھی لیکن ہے حقائق سے بدلی ہاں، فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے مردوں کو اس لیے داڑھی نہیں رکھنے دیتی کہ اگر ان کی داڑھی آ جائے گی تو اس کا روب ہم پر قائم ہو جائے گا کامل مرد ہو جائے گا ابھی تو ہمارے جیسا ہے ہم اس کو ہم اس کو ڈیل کر لیتے جب داڑھی آ جائے گی تو ہم پر حاوی ہو جائے گا اس لیے نہیں نہیں آپ داڑھی مت رکھیے گا ملا بن جائیں گے سخت ہو جائیں گے اور فرمایا اور فرمایا کہ یہ مسٹر لوگ اپنی بیویوں کو پردہ اس لیے نہیں کراتے کہ اگر ہم ان کو پردہ کرائیں گے تو ہم دوسرے والوں کی کیسے دیکھیں گے اگر ہم اپنی بیوی کو پردہ کرائیں گے تو دوسرا بھی پردہ کرائے گا یہ کیا ہے کہ تو دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے دیکھ سکے یہ کیسی عجیب بات ہے لہذا اپنے اچھا گمان رکھے علاج کے لیے ایک اچھا گمان یہ ہے کہ آدمی خود بھی خود بھی شرعی پردے کا اہتمام کرے اور دوسروں کو بھی بتا دے ہم نے شریعت کے مطابق پردہ کر لیا چھوٹا سا قصہ ہندوستان میں پیش آئے دو بھائی رہتے تھے اور دونوں حضرت مولانا ہردوئی حضرت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے تھے اب ان کے یہاں جو ہے ایک بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی بڑے حضرت کی پردہ ضروری ہے بیان سننے میں انہوں نے پردہ چھوٹے بھائی نے پردہ کرا دیا کے گھر میں اب بھائی جان آئے گیٹ صاحب تو ان کو جو ہے باہر والے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بھائی نے چائے لا کے دی پانی چائے بسکٹ جو بھی ہے کہا کیا بات ہے اتنا غیروں کی طرح کیا کہاں ہے تمہاری اہلیہ کہا ہم نے شہری پردہ کر لیا کہا اچھا ہم سے بھی پردہ یہ کیا تم لوگ خاندان میں دبانے ڈال رہے ہم جا کے ان سے شکایت کریں گے تمہارے حضرت سے اس سے پہلے کہ وہ جاتے پہلے ہی یہ پہنچ گئے کہ حضرت یہ کیس آنے والا ہے آپ کے پاس اب آپ ہی ڈیل کیجیے گا وہ چلے گئے بڑے بھائی اب دیکھیے حضرت ان کو سمجھائیے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس کو بلائی اس کو بلائیں اس کو بلائیں وہ بھی آئے چھوٹے بھائی کہا کیا ہوا بھائی کیا کیا تم نے ان کے بعد بد اخلاقی سے پیش آئے تھے نہیں حضرت میں نے تو کہا آپ پھر ان سے پوچھا بڑے والے سے کہ آپ ان کے گھر گئے تھے انہوں نے آپ کو بٹھایا گھر میں یا باہر نہیں بٹھایا تھا پھر چائے وائے پلائی جیسے پہلے سے ہاں چائے بھی پلائی کہا پھر آپ کس لیے گئے تھے آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا آپ بھائی سے ملنے گئے تھے ہاں بھائی سے نہیں آپ بھابھی سے ملنے گئے تھے توبہ حضرت بس آپ نے چور پکڑ لیا دل کا دل کا چور پکڑ لیا تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ گلزار عاشقی سے مدک میں مدک میں تیری شیر سنانا عجیب ہے خورشید کو چراغ دکھانا عجیب ہے اور گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال خارے رہے وفا سے نبھانا عجیب ہے یہ ہے خارے رہے وفا نگاہ کا بچانا جھوٹ سے بچنا غیبت سے بچنا جہاں غیبت ہو رہی ہے اب وہاں بیٹھے ہاں ہاں جو راز تم نے آؤٹ کیا ہے مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا یہ آدمی ایسے ہی لگتا ہے ارے بھائی اس کا دفاع کرو نہیں تو چلے جاؤ وہاں نہیں ایک بات وہاں مزہ آ رہا ہے یہاں تو کیا مزہ آ رہا ہے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھا رہے گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال رہے وفا سے نبھانا عجیب ہے اور اور مطلوب کے لیے حضرت والا کے لیے دیکھیے مطلوب کے لیے تو چھڑکتے ہیں جہاں سبھی طالب کے لیے دل کا بچھانا عجیب ہے مطلوب کے لیے اب جیسے سارے لوگ آ رہے ہیں حضرت والا کے پاس لیکن حضرت بھی چاہتے تھے نہیں ہم جائیں گے مطلب جب تک طبیعت صحیح تھی حضرت والا چاہتے نہیں بھی ہم جتنے لوگ آتے ہیں محبت سے تو مطلوب کے لیے تو چھڑکتے ہیں جہاں کبھی طالب کے لیے دل کا بچھانا عجیب ہے اور دیوانگی پہ تیری تعجب نہیں مگر دیوانگی پہ تیری دیوانگی پہ تیری تعجب نہیں مگر اہل خرد کو ہوش میں لانا عجیب ہے اہل خرد کو ہوش میں لانا عجیب ہے اہل جنوب دلا سکتا ہے کہ اہل کو ہوش میں لانا عجیب ہے اور لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں میں کیا بتاؤں تیرا نشانہ عجیب ہے لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں میں کیا بتاؤں تیرا نشانہ عجیب ہے ابد الخض بردل رزت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ایک صاحب نے پوچھا کیا بات ہے حضرت والا آپ کی بات جا کے دل میں اٹیک کرتی ہے اٹیک کرتی ہے اسٹرائک کرتی ہے انگریزی دان بغیر اس کے رہتے نہیں ہے اس لیے نے فرمایا کہ میں یہاں انگریزی دانوں کو بتاتا ہوں تو بتا دو آفٹر مغرب اور آفٹر فجر آفٹر مغرب اور آفٹر فجر جب مسٹر کو ٹر ملتی ہے تو مسٹر کہتا اوکے ورنہ مسٹر کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے آپ کی بات دل میں جا کے لگتی ہے اسٹرائک کرتی کرتی ہے ہے اٹیک حضرت فرمایا بات یہ ہے کہ میں سارے مجمع کو پہلے محبت سے دیکھتا ہوں کہ سب میرے اللہ کے بندے گویا نگاہوں نگاہوں میں سب کا بوسا لیتا ہوں محبت سے سب کو دیکھتا ہوں پھر محبت سے اللہ تعالیٰ کی بات پیش کرتا ہوں اس لیے جا کے دل میں اتر جاتی ہے بات اور بات پیش کرنا تو دور کی بات بیان میں تو کیا کیا حالت ہوتی تھی لوگوں کی کہ چیخیں نکلتی تھی اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑتا تھا لیکن ابھی جب جب سے علیم ہے دس بارہ سال سے جس کو فرما دیا اب یہاں داڑھی رکھ لو حضرت بس رکھ لی آپ دعا فرما پھر دکھانے کے لیے بھی آتے پھر موچے برابر کرو اور داڑھی بڑھاؤ جی حضرت ابھی سو میں سے بلا مبالغہ پچانوے فیصد لوگ ارادہ کر کے جاتے پھر دیکھ کر ایک جملہ سن کر پھر حضرت والا نے ہم سے یہ بھی فرمایا تربیت کے لیے کہ دیکھو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے ہم ایک سے کہہ دیتے ہیں ہر آدمی نہیں کہہ سکتا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا درجہ اتنا بلند ہو گیا ہم بوڑھے ہو گئے اس لیے لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں ہر آدمی نہ کہے ایسا ڈائریکٹ بیان میں کہنا اور ہے کبھی ترغیب دینا اور ہے بھائی دیکھو ہم نے یہ سنا لیکن ایسے اگر ہر آدمی تھوڑی کہہ سکتا ہے اللہ والوں کی بات سن لیتے ہیں وہ کہ اپنے چہرے پہ سنت کا نور سجا لو ایک رئیس صاحب آئے والوں کا اور ایک آدمی آ گئے سندھ کے گاؤں سے مچھے بڑی بڑی اور داڑھی مڑی پنجاب والا کہتے ہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں غلط کہتے ہیں داڑھی نہیں تو کچھ نہیں مجھے تو فرمایا اللہ خوش شوارف داڑیوں کو بڑھاؤ مونچوں کو کتراؤ ان حق شوارف مونچوں کو باریک کرو شوارف تو نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسی شکل بنائی آپ علیہ السلام السلام نے کس طرح کے قطیر کو دیکھ کر منہ چہرہ مبارک پھیر لیا ہے تم نے کیسی شکا ہاں، یہ ہمارے گاؤں والوں کی قبیلے والوں کی رسم ہے ہم تو وہاں ایسے ہی رہتے ہیں وہ لوگ ہمیں ورنہ برا سمجھیں گے ایسا فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں قبیلے والوں نے پیدا کیا ہے یعنی پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور میں مرنے کے بعد قبیلے والوں کو جواب دو گے یا اللہ تعالیٰ کو بس سمجھ میں آ گئی وہی مجھے رکھ کے گیا کیوں کیونکہ برکت اللہ ہمارے ہیں وہ مشین لے کے موجود رہتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر sorry sorry one day service urgent service urgent service اللہ کا شکر ہے تو لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں جو محبت سے کہنے حقارت سے نہیں لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں میں کیا بتاؤں تیرا نشانہ عجیب ہے اور پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شما کا روز شما کا روز خود کو جلانا عجیب ہے پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شما کا روز خود کو جلانا عجیب ہے شما کا روز خود کو جلانا عجیب ہے شما کا روز خود کو جلانا عجیب ہے ندت میں تیری شیر سنانا عجیب ہے اور گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال خارے رہے وفا پہ سے نبھانا عجیب ہے اس مجھے جگر مراد آبادی کا ایک شیر یاد آیا کہتے ہیں کہ کانٹوں میں بسر کرنا بڑی بات ہے لیکن اس زمانے میں ایسی شیر پڑھتے تھے شوہرہ کانٹوں میں بسر کرنا بڑی بات ہے لیکن پھولوں میں بھی رہنا کوئی آسان نہیں ہے پھولوں پھولوں میں بھی رہنا کوئی آسان نہیں کانٹوں میں بسر کرنا بڑی بات ہے لیکن پھولوں میں بھی رہنا اب اس کی مثال اس طرح دی جائے گی کہ اللہ والوں کے پاس جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیسے وہ ادب کا ہر وقت لحاظ رکھتے ہیں ہم تو دور سے جاتے ہیں چند منٹ بیٹھ کے آ جاتے ہیں لیکن جو مستقل رہ رہے ہیں ان کو ہر وقت لحاظ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یا مکل بام یا مکل بام پیر پیل بانا دوستی یا بنا کن خانہ بر انداز تین یا تو ہاتھی باندھ سے دوستی مت کرو یا تو اتنا بڑا گھر بناؤ کہ ہاتھی باندھ جب آئے گا تو ہاتھی کو لے کر آئے گا اتنا بڑا دل رکھو کہ اللہ والے کی ڈانٹ ٹپٹ سننے کی بھی دل میں حوصلہ رکھو اب دیکھیے میر صاحب کیا کچھ سنتے ہیں لیکن کیا کچھ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے ساری دنیا میں ان کو پھرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پورے بیان میں ایک دفعہ میر صاحب کو کان پکڑا گیا ڈال کھڑا کر دیا پھر تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی آنے پھر پوچھا مزہ آیا حضرت خوب مزہ آیا مجھے ہمیں کہے تو دیکھو ہماری بے عزتی کر دی خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہ لو نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں عشق کی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی فقیری بادشاہت ہو گئی مٹانا پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چمکاتا ہے مٹانا پڑتا ہے صاحب نے سب سے پہلا شعر یہ لکھ کے دیا تھا یہ نہیں کہ مجھے بہت کام ہو جائے دین کا میں ایسا ہو جاؤں ویسا ہو جاؤں نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں حضرت ندوی حضرت علامہ سید سلمان ندوی رحم اللہ تعالیٰ کی جو جب حضرت کے پاس پہنچے اور نصیحت کی درخواست کی پہلے تو پہلے تو حضرت کا شوق کچھ اور تھا کہ پتہ نہیں تھانہ بھون میں کیا ہو رہا ہے علمی خدمت نہیں کر رہے خان کا کھول کے بیٹھ گئے مولانا خان جی۔ تو کیا جب وہاں گئے اور حضرت کا ایک بیان سنا اور وہ بھی ایک شیر نے اثر کیا تھا قال رب مرد حال شو پیشے مرد کاملے پامال شو کالا کالا بہت کر لیا اب مرد حال بن جاؤ کسی اللہ والے کی خدمت میں اپنے آپ کو مٹا دو پہنچ گئے تھانہ بھون وہاں پہ جو ہے مسود علی ندوی بھی تھے مولانا وہ بھی پہلے سے پہنچے ہوئے تھے دونوں نقاد تھے وہاں ملے تو شرمندہ سے ہو گئے یہ کیا ہوا وہ بھی یہاں آ گئے ہم بھی یہاں آ گئے ارے بھائی ٹھیک ہے آ گئے اب جب بیٹھے دھیان سن لیا پھر شیر کہا مولانا نے جانے کس انداز سے تقریر کی جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبھ ہے باطل ہوا آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اور چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں آ شامل ہوا شیخ بھی رندوں میں آ شامل ہوا مولانا کے بیٹے آتے رہتے ہیں وہ بھی حضرت والا کے خلیفہ ہیں اللہ مولانا سلیمان مولانا سلمان ندوی ساؤتھ افریقہ میں لیکچران پروفیسر ہیں اور پاکستان آتے رہتے ہیں اکثر حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا سے عرض کروں گا دعا فرمائے Thank you. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اور آج پھر اس کا یاد یہ دیتا ہوں کہ یہ شعر و اشعار اللہ والوں کی جو مجلسیں ہیں جو ملفوظات ہیں الحمدللہ اسی سے اخذ کردہ ہوتے ہیں اور حضرت والا کی برکات سے الحمدللہ میں نے بہت سو کو دیکھا انہیں میں جو بھائی ایسا صاحب بھی ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے خوب نوازا ہے بات میں بھی اثر رکھا ہے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بات الحمدللہ للہ قرآن و سننا سے باہر نہیں ہوتی یہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ شاعری عام شاعری نہیں ہے یہ اللہ تک پہنچانے والی شاعری اس لیے شاعری کی قدر کیجیے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ماشاء اللہ حضرت تو چونکہ شاعر ہے میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعروں کے اشعار کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں تو درمیان میں بات آ رہی تھی بعض لوگ وزن پر یعنی جو اشعار کہتے ہیں وزن پر نہیں ہوتے ایک صاحب نے چاہا کہ وزن پر کچھ شعر کہہ دوں تو ایک شعر انہوں نے کہا اور کہا کہ رستم بازار و خریدم گنا رستم بازار و خریدم گنا اگلا جو اس نے پڑھا تو کہا کو لوز الناس ملک الناس الناس الہ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس میں نے کہا بھائی سیم چھوڑ دی تو وزن خراب ہو جاتا تو الحمد للہ بات یہ ہے کہ جن کو ذوق ہے میں ہمارے ہاں بھی مجلس جب شروع ہوئی تو شاعری سے لوگوں کو نسبت نہیں ہوتی بعض لوگوں کو جن کو ہوتی ہے تو ماشاء اللہ وہ بڑی بڑی دو دو تین تین گھنٹے کی تقریر ہے انہیں کام نہیں دیتی انہیں ایک شعر کام دے جاتا میرا اپنا بھی حضرت سے جو مزاج ملا اس کی وجہ ایک شاعری تھی تو الحمد للہ حضرت کے پاس جب جانا شروع ہوا تو اشعار سن کر طبیعت جو ہے وہ حضرت کی طرف پوری طرح مائل ہو گئی تو الحمد للہ بعض اوقات ایک شعر جو ہے زندگی انسان کی بدل دیتا ہے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جتنے بھی حضرت کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کام لینے کی توفیق عطا فرمائے ان میں بھی شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور یقیناً ہر آدمی اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھے بس اگر یہ ہمارے دل میں رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بڑا کر دے گا ہمارے بزرگ بات فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہر آدمی دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا تو دارالعلوم میں بعض اوقات پوچھتے ہوئے آتے تھے کہ بڑے حضرت جی کہاں تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس جاتے تھے بڑے حضرت جی کہاں تو وہ بیٹھے ادھر چلے جاؤ اب ان کے پاس جاتے تھے کہاں چلے جاؤ بڑے جی جاتے پھر وہیں آ جاتا تھا جس نے بڑا بنایا تھا وہیں پہ پہنچ جاتا تھا کہ تم ہی جی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اپنے سے بڑا سمجھیں گے دوسرے کو تو اللہ ہمیں بڑا کر دے گا لیکن یہ مقصد نہ ہو اللہ تعالیٰ خود بخود کر دے گا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر رہے ہم نے سے ہر ایک آدمی یقیناً اعمال کے اعتبار سے بہت کوتاہیوں میں مبتلا ہے تو دوسرا اللہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے ہمیں نہیں پتا اسی لیے کسی نے کہا نہ کم سے کسی رند کو نہ دے بھائی زاہد آ گئے تو زاہد کا نام لیے بغیر شیر مجلس پوری ہوتی نہیں زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند تو اس لیے ہر ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کو بڑھ کر سمجھے اپنے آپ سے بڑھ کر باقی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون بڑا ہے اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس کو قبول فرمائے اور بھائی سر ماشاء اللہ انہوں نے دلوں کو گرما دیا اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق دے پھر دوبارہ مجلس ہو اسی طریقے سے یہ نشست ہو لوگ اس سے زیادہ آ کے شریک ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے دعا کر دیجیے الحمد للہ رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین الحمد على ما قضیت و لکا الشکر على ما آقیت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو دوست احباب کو اے اللہ سب کو محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما حاجدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حضرت والا کو شفا کامل عاجل عطا فرما اے اللہ حضرت والا کو شفا عاجل حاضر فرما اے اللہ حضرت والا کو شفا عاجل حاضر فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ جو موجودہ جو انتخاب آنے والے ہیں یا اللہ اس میں اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو منتخب فرما دیجیے اللہ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہوں اللہ آپ چاہیں تو جس سے مرضی چاہیں کام لے سکتے ہیں آپ کافروں سے بھی کام لے سکتے ہیں آپ ناقصوں سے بھی کام لے سکتے ہیں اللہ آپ قادر مترق ہیں اپنی قدرت کا ظہور فرمائیے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے ذلتوں سے محفوظ فرما دیجیے خصوصیت کے ساتھ برما کے مسلمان اور سری لنکا کے مسلمان اور شام کے مسلمان اس وقت جس قسم ورسی کے عالم میں ہیں اور وہاں کی حکومتوں نے ان پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما دے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے اے اللہ ہم یہاں آرام سے راحت سے رہتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اے اللہ وہاں پر قسم وسی کے عالم میں ہیں ہم وقت ان پر ایک تلوار ہے خوف کی لکھی ہوئی ہے آپ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرمائیے ہم پر بھی رحم فرمائیے اے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیے ان پر بھی رحم فرما دیجیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے اے اللہ کفار کو ہدایت عطا فرما دیجیے اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما دیجیے اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياك اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وفرق, وفرق بين كلمتهم وخالف بين كلمتهم وفرق جمعهم اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم اللهم اهلكهم كهلاك عاد وثمود اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ول امورنا خيارنا اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم ارزقنا حكومه صالحه اللهم ارزقنا حكومه صالحه اللهم ارزقنا حكومة صالحة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ اپنے اس گھر میں جہاں یہاں مجلس ہوئی ہے ہمارے بھائی ناصر شاہ کے گھر میں اللہ اپنے فضل سے اسے آباد فرما دیجیے آفیت کے ساتھ یہاں رہنے والوں کو رہنا نصیب فرمائیے اپنے ذکر و فکر کے ساتھ رہنا نصیب فرمائیے اے اللہ انہیں خیریں برکتیں اور آفیت نصیب فرما اے اللہ ان کی اولاد کو انہیں اور ان کے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ اپنے فضل و کرم